اشهد ان لا لوگی گاؤں لاہور کا یہ جلسہ سوش وقت دا ناچیز دا اس جلسے اندر اللہ تعالی وہ صرف ایک ذات ہے اللہ طرف بے علم گمراہ بڑے دوسری طرف خدا بھی فرما اور کچھ آل علم مگر علم ظاہر تک جنہ کی رس منظور طے کر کے علم حقیقت تک کیا اس کے مطابق انہیں مجبور علماء ذات و صفات کے کے مسائل اندر کلام کرنا پیا جامعہ ضلع اس طرح کے لوگ لوگا صفات کے اندر سبب وہی لوگ بنے سن سن پہلو غلط گلا عوام عوام پھیلاتے پھر کا بچانا اگر اج اچھے اس طرح ملا جو حالات اس مسئلے سے سلام نہ کر دے تے سامنے پیش کرنے کی لوڑ نہیں سی لیکن کیونکہ انہیں ایک گمراہی کا دروازہ کھول دیتا ہے تو حق بنتا ہے کہ میں اللہ واد شریف کی مدد توفیق نہ جو حقیقت ہے وہ بیان کر دے تاکہ اور یا کرام کا دامن جس طرح پا کے all البرد وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا فلا تدركوا بعضه ببعض ما علمتم منه فقولوا وما لا فقلوه إلى علم فرمان کے مطابق وہ عمل کرو جی نہیں سمجھ آتی علم والوں کے سپورٹ کرو وہ صحیح مطلب آپ ہی لے لیں گے امام مسجد دیا اگر وہ امامت اور نماز دے جماعت دے فرائض سر انجام دے رہے تو انہوں مفتی نہیں پڑھنا چاہیے ایک اگر مفتی ہے وہ فتوے دے گا فکاری کتاب مار گا وہ کام بابے بلے شاہ یہو جہ کے مقابلے میں آنا نہیں وہ اپنی سکول رہے یہاں کا کام بہت یہ جتوں لگتے نے یہ جتوں نے وہ تھان ہو رہا اتنے یا نہیں پہنچ سکتے جی جتوں کہنا لینا ہے رب پہ کتابوں کو لینا ایک رب کو لینا بہت فرق اللہ کے محبوب وسلم کی تے غیب دیا گلان جان کا الہام یہ قدرت نے جاری رکھا ہے اللہ جی۔ سبحان اللہ شریعت لیا کو نہیں سکتا وہ رسول کا کام لیکن رسم شانا یہاں فکیر توجہ ہے ایک اور حدیث مبارک ابن ماجہ شریف سنن دی حدیث ہے حضور نے فرمایا رب نور چمکاوے انہاں دا رب نور والا کرے چہرہ انہاں دا جڑے میں محمد دی گلاں سن کے یاد کر کے لوکاں نوں پہنچا سبحان اللہ نظر اللہ وجہ امرائن سمع مقالتی وعاہو ثم اداؤ حضور نے فرمایا ہوتا چہرہ نور نال رب پڑے جڑا میں محمد دیا گلا سنے اگوں پھر لوگوں یاد کر کے سناوے فرمایا گئے فرمایا کیوں اگے سنا کئی فرمایا ایسے ہوں کہ گل کے یاد رکھتے ہیں لیکن گل کے بےد ہوتا ہے وہ سمجھتے انہوں سمجھ لیتا ہے سمجھاوا رب جی چاہے کسی کو سمجھا دے لیکن آخر جنہیں جی وہ راہ محنت کی اللہ سونا محنتی نو دوسرے محنتی نو جڑا دوسرا جنو آخر صاحب بفالت ویلا کٹا وہ ویلے کٹا محنتی رب رب کدو برابر کرتا ہے ہے ہے گلیاں ویلا کٹا شام پانچ پانچ سو سو لے لے کے کے نہیں آتا آتا جا محنت کر جاتا وہ ہزار کی بارگاہ ربانی مانگو ساری ساری رات جا کے وفرت گزار دین مالک لوا کیوں خیر ایک جیسا تھا پروک انہوں کا پھر بوجھا جا وہ مارفت کا مارفت کی رقم انہوں کے بوجھے چ آ جاتی دوسرے چار وہ گل نہیں سمجھ رہا ادو ہی بہت ہی نقصان ہے جدو جب بے ادبی کا شکار ہوئے نا اپنی حدود اور تو باہر ہوئے کی حدود اپنی سن دیا اپنی سن دیا اپنی سن ہر ایک اپنے شعبے کا پاوے جنہ مرضی ہوتا سی لیکن دوسرے کا محتاج ہوتا لیکن اصل جی تمیز اتم کی تے اللہ میرے کا زبان کھولن کے کھولنے یہودی روپیہ کے پچھوں جو مرضی زبان چاہتا سی خدا پاک واسطے نبیا واسطے سولیاں سب کٹ رکھتے سن سب لحاظ کرتے اس طرح ہوں بھی لحاظ نہیں ہوتا ہوں حدود ختم ہو گئی نے تمیزاں مک گئی ہوں جگو جگنو ہوں جگنو اگر اپنے پچھے روشنی کی چمک ویک تو آ کے پورے لاہور میں چمکا لاگا ہر گھر کے بتی کٹ دو میں آ گیا تو سارے آخر ٹھیک ہے اپنے حدود رہ کے کچان کرنا ہے بڑا سونا لگتا ہے لیکن تم آخ میں گھر کی روشنی مکا کے اس اپنی جی ہے نا پچھے دی روشنی ایسا طبقہ سارے سامنے آ جن کے چیٹے مخالف نے لیکن گلا دین کرتے دین جب بولن گے تو یہ اپنے آپ کو ظاہر کریں گے کہ امام خدا بھی یہ ہو جائے جی ایک نے نو سو بندہ ہے میں حضور دے گستاخا کی حمایت کرتے ہیں نبی پاک کا جھوٹا مہارا بھی پیش کر دیتا ہے اللہ حضور سے گستاخا کی حمایت ہے حضور کا مہارا اگر حضور نے فرمایا میرے گستاخا نے چڑی رکھو جن مرضی کر کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ جگنو کہنا بھی جگنو نے پھر بھی لفظ نہیں رکھتا ہے نا کہ نہیں بھی چمکا دینا چاہیے چمکا دان دسو ایڈا ظلم عظیم جھوٹیاں کہانیاں رسول رسول اللہ کے گستاخ گرستاخ بچا بنا کے ربی پاک منسوخ کرنا لانا ہو لس والا لیکن علماء بعد تم زبان جی کھولن گے کہ آج کا گلے کا اللہ کے اللہ زبان ہی نہیں کھولے گا کہ بس یہ سارا سڈے کلر اقبال نے ایس لا دی بے دین طبقے کے متعلق جہے مولویا سے زبان کھولتے ہیں ایک گل کی اس کے اندر مولویا کی طرف جواب دیتا ہے سکولی زبان کھولتا ہے مولویا اقبال مولویا کی طرف جواب دیتا ہے ایڈا سونا جواب خود مولویا کو بھی بننا ہے سونا اقبال دے اقبال فرما کہا آگے یہ سمجھ گئے نہیں جہاں مسئلہ میں چھڑن لگا اللہ والے لوگ کھڑکیاں دروازے بند کر کے اپنے خاص فیض یافتہ بندے سمجھا سن تاکہ نہ ہاتھ گل نہ آ نلائک نہ آہل بے سمجھ کے ہاتھ آئے وہ خدا دی مخلوق الٹا راہ چاوے مصیبت ساڈے گھر میں نہ پی جائے وہ انتہائی احتیاط والے مسئلے لک چھپ کے بیان کرتے سن لیکن کوئی بچنا آہر انہیں نکل کے کھول دیا کھول دیا گلا کھول گئی ایسے مربت میں ہاتھ آ گئے جنہوں نے اولیاء کے خلاف طوفان کھڑا کر دیتا لیکن دوستو میں ہوں مسئلہ لگا وہی اپنے موضوع لاؤن لگا سمجھ آئی کہ نہیں آئی اگر دیکھو جیڑا ساڈا تھوڑا عقیدہ ہے اور جڑا سانو علم ہے شاہ جی کملا ذرا غور ہوے گل پہ جڑا سارے مسلمان کا عقیدہ تے علم اندر اللہ والے یہ ہوئی ہما وقت دل حاضر ہو جاتا رہوں کہ مشہور لوگوں کا جو معلوم ہے فقیر کا وہ مشہور ہے کوئی ہور گل ملی نہیں کرتا جن گل روزانہ تعینات کرتی ہے ولی ہو ہی کرتا لیکن فرق یہ کہ تسا اسان بہتے غفلت رہتے ہیں کدی چوٹ بجے تے رب سامنے آ جاتا ہے تے اللہ کا چوٹ نال ہمیشہ رب کو سامنے رکھتے فرض نے سارے پوچھ چو کبھی کبھی نکلنی دل چکنی سارے دل چ ہر وقت نہیں کروی جی جی میں باغ دیکھو تو چلے جاؤ خیال رہ جائے گا کسی ویل پہ تو اگر باغ سامنے کھلوتا ہے تو اندر بیٹھا ہے وہ تو باغ کبھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا ہما وقت ہوئے گئے آخر سامنے جو آ گیا اسان جدو اللہ نو مننے آئی تو ہی چاہتے ہیں کہ ایک ہی اس منن پھر مفلت آ گیا کدی کدی خیال آیا تو آخیا تر وہی آ چوٹ بجی ہر کسی آن کے آخیا صبر کر ماریا بندے نے سی تو کہنا وہی ہے اور صبر کر تقدیر میں سے وہی آ مارن والا راضی رہو یہ گل مومن مطمئن کر کے سبر چ لیا کوئی ہو جس نے دیکھنا سب کچھ ادھر پھر بوکھے دامی راضی بوکھے دامی راضی لکھ لکھ شکر جی۔ کچھ نہیں سی انہیں دے دیتا کما کے فیکٹری تو آئے ہیں کسی کسی نے نے کتوں کتوں ہے ہے لیکن کہ جس ویلے تو کچھ چیتا آ گیا ہے وہ نہیں دیتا وا وہ ہی وہ نہ دینا کتوں آؤں گا ہوں دس اللہ کے ولی کا وہی عرفان ہے جو سارے ارتقال اللہ سونے کے پیارے کے دل اسے شہود کے مارفت دیتے ہیں کتنا ہے تینوں میں کبھی حقیقت یاد آؤ جب بھولتا چلا رہ جاتا ہے لیکن انہوں نے ہمیشہ جگ بول کا تب یاد رہ جاتا ہے ہاں۔ جو دوسروں کا معلوم ہے اللہ کے فقیر کا مشہور ہے ایک ہے جسل جی یہ دھیان جگ تو ہٹتا ایک نے کھلوتا ہے وہ تو ہٹ کے شرک آخنا یہ ہونا ہے یہ مکھن سے ہونا آیا ایک بھگت کبیر ہندو سی پر ہے ان آگ لگی عبادت پوجا بھی شکار کر لینا بھگت کبھی وہ لوگوں نے یہو جہاں پوچھے ہاتھ میں مطلب پتا کی کہ سناؤ وہ کہندا یار رنگی کو نارنگی کہے اللہ نارنگی جان دو کیوں پنجابی نرنگی بیٹھی جی نرنگی بیٹھی جی اور وہ نرنگی سکولوں کی کتابیں جمع ہوں ہوں پتا نہیں آتا کہ نہیں نو نرنگی تو میں اصل نرنگی بیٹھی ملتان جائے ملتان تو پہلے کادر پروگرام آؤں گا کادر پروگرام سجے کبھی بائی پاس باغ نے انہوں نے باغوں کے پھل ویچن رہے ہوتے ہیں اج کل موسم ہے کنوں کا وہ ایک مالٹے کی قسم ہے انہوں نے رنگی کہتے ہیں مالٹا نہیں کوئی سنا تو یہ مالٹا موسمی مالٹا ہو گیا فلانا مالٹا فلانا مالٹا اسی طرح ایک مالٹا وہ خدا نے ایسا بنایا ہوں رنگ رکھتا ہے رنگی کہ رنگی یہ نہ رنگی اصل دودھ کو کھولا دودھ نو کار کار کار پکا پکا کے پانی سکھ جائے اصل دھد رہ جائے آیا ہویا ہوں تو اثر لیکن اثر ہوئے کوئے کا مطلب ہاتھ لگ گیا وہ رنگی کو رنگی کہیں اصل دودھ کو کھویا چلتی کو یہ گیٹی گئے وہ چل رہی ہے تو کہیں گی نہیں گی کا مطلب تو ڈال رہی رنگی کو نارگی ریل دودھ دیکھ کبھی ہوا ہوں بھی ایویں رونا پہ جدو توحید ہید کا مکسر ملتا ہر پاس دل ٹرال ایک پاس چڑھ جنا کری آئی ل ہونا بھی ہو گیا وہ بھی سی کرنا ہو ہو ہو گیا گیا کی ہویا تے تے کوئی ہوئے پھر ہر بندے دے منہ نکلدی ہے انہاں دے منہ کوئی کائنات کی طاقت ایسا کوئی شہر تیار نہیں کر سکتی وہ اپنے اوزار آلات آزا ہاتھ پیر یہاں چیزوں کے ساتھ وہ محتاج نے لیکن قدرت والا صرف کون نہ بن جا بنا دیا دو گلے لگے اللہ بنوی ایک حکم ایک بن جا یہ خدائی بنتی ہے بن مولا نے شریت بنتی ہے جاؤ چل دی سب شیر شور نہیں جنا چر وہ بولتا وا شیر ہے کھچ لو تو شیر ملی گا لے جی ایمان دس عوام دے منہ دی گل مولویاں دے منہ دی گل انہوں دلیل بنا کے اللہ دے پیارے دی گل واسطے اللہ کے بلیا کا دامن پاک کر بخا جائے کہ نہیں اللہ کی والی صورت ایک قبر چند والی صورت دو مقام نے فرما ہے دو میں مقام سنانا وما امر الساعة الا البصر وما امر الساعة الا البصر او هو اقرب قیامت آنی ہے دیر لگے گی رب جنہیں چھ دن میں بنایا سامان جی وقت پہ مکان جی تھان کھانا بھی تیریا وقت بھی تیرے نے سرکار حضور خواجہ محمد شفیع سرکار جو ہے دوسرا قرآن دوسری آئے سورت کمر والی میں گھر کا بیٹھا سا جو دستا ہے وہ حقیقت نہیں جو حقیقت ہے وہ دس ہے حقیقت رب کا بنایا بھی چلایا بھی امر نال بنایا امر نال چلا وہ دستا نہیں چلا بھی وہی رہا لیکن دستا نہیں جو دستا یہ حقیقت نہیں جو نہیں دستا وہ حقیقت جو دستا یہ مخلوق جی حقیقت توجہ ہے بہان ادر سونے ہوں مثال حقیقت گے بالکل قریب کر دیا جو حقیقت وہ دستی نہیں جو دستا ہے وہ حقیقت نہیں اگر پالا نہ لگے ایک پکا چلا چلا گل پکا چلا ذرا سارے اس پکے والے نظر ماریا جی تین پر جی۔ ذرا ایک منٹ بند رکھنا جب میں آخر اور دوسرے سے ذرا نظر رکھنا اگوں یہاں دے آر پار دس کی شہ کوئی ذرا ہوں چلا ہاں بے لیا جنا پٹھا ہوئے گا نا اتنا محسوس ہوئے گا جنا تیز ہوئے گا محسوس ہوں ذرا اتنا ویچیا تھلو نظر مارو ہوں آر پار دس وہ آس کدھر گئے وہ رکاوٹ کدھر گئی ہو پر لوہا ہے جی جی تیز ہوتا ہے پارک ایک تھالی تھال لگتا ہے چنگا واہ گول جہا جو تمہوں چلن ویل دستا وہ حقیقت نہیں چلن تو بعد تیزی جو نہیں دستا وہ حقیقت سمجھ نہیں آئی حقیقت جو کرتی ہے ہر جو سب چل رہا میرے ہے وہ حقیقت Hallelujah. وہ تین گول دائرا دے سدا ہے وہ شولا ایک وہ گنگا ورگا نہیں وہ بول نہیں لیکن تیزی کی وجہ کا تینوں سن تو اس بھاشا اسا انہوں دیکھ کے اسا کہنے ہیں وہ بولتے نہیں وہ دستی نہیں تیزی کی وجہ نہیں دستا ہے ساری خدائی میرے امر نال پر گل یہ میرے عمل کی تیزی کی وجہ تمہوں مخلوق دس دیا جی میں بڑھے شاہ کے دن تو پردہ چک لوا تو جی میں تینوں اندر آ توجہ ہے جا گول چکر دس رہے انچ کے دیکھو صرف تیزی نال تینوں وا تول دے رہا بدھوا یہ تیزی آئی کسی نے ہاتھ نہ کما لیا ہاتھ میں ہاتھ کا کمال تیرے ہاتھ پہلا یہ گمنے آ پھر پھر جب خیال پچھا جاتا حقیقت اصل کہنے نہیں پکا تین بول دو ہو سو جڑا کسی کسی گزرتا گزرتا ہے ہے نا راہ جسے پتا ہوتا ہے سمجھ نہیں آتی مولا سونا اس مبارک شہر کی جی اچھی کہنے لاہور میں پہلی بار دیکھی فقیر جب پھر مار گیا ہوں وہ نہیں آتا رب میں پہلی بار قربان جاوا قربان جاوا سونے گل سمجھی جی وہ گول چکر پکے کا دستا ہے انہوں پوچھے وہ کہہ نہیں نہیں کوئی ہو رہے اچھا جی تین نہیں آتا تو یہ کھلار کے ذرا ویخ میں آ کے کوئی ہو رہے دوسری پھر ہو جاتا ہے ہر کسی کو سمجھ آ جاتی ہے یار باقی تین پرا کھیل سی رب میرا حکم کون کہ بجلی ہی بات بجلی بولو اے جو حقیقت ہے وہ دستی نہیں جو دستا ہے وہ حقیقت نہیں جی پوچھے گا گول نہیں یہ صرف تیرا خیال ہے تیری اکھ روپا ہے جب آپ کو پوچھنا سب پکے پرو ہر کسی کی گل آخر بڑی کر بری شروع اگر تیرے نظر نگر چال بتی چلتی ہے سمجھ اسی bottom پھر تین سرخوانی بھی سنے پھر تو آخے گی میں نہیں سر تو ہی سہ میں ایویں مچھی بڑی رہی ہوں درخت ہو گئے فصلہ ہو گئی پودے ہو گئے بنائے ہم آزادی کے پھندے چار بھی چلے گئے ساتھ رہا کی چکر ہے پردہ پانی پانی رنگ اٹھایا لیکن لیکن جس نو پوچھے میں میں کلو رہا اتنے کھ نہیں فرمائی بیٹھا ایک بار پڑھ بارٹا میرا پتر تیرے دعوت نامہ کرایا اتنے سویل کی کمی کرنا بارہ ایک والی ملک لیکن جب بولنا ہے اس لیے دھیان تیرا اگر کوئی بندہ آ کے نا زبان کھولیا کرو اللہ کے فکیر کے خلاف انہوں نے گلیں بہت اچھی نے وہ حقیقت بک بک کرنا ہے ادھر چکر کے آپ پر پر کھلوتے ہیں آگے گول چکر یہ بھی ٹھیک لیکن دماغ دل کا دھیان ویکنا پڑنا ایک سورج کے سورت آپ کے غلط ایک سورت جاگیا گا ایس لیے کھلوتے ہیں تو آ کے جی تین کھڑے گے یہ گول چکر ہے غلط جدو چلے گا اگر کھلوتا ہے یہ کھلوتا ہے تیرا خیال اس دن چلا جاتا ہے جس وی یہ چل رہا سی اس وی کا خیال ادھر کا ہوئے تو ویکھی ادھر آنکھیں گول چکر ہے ہوں ٹھیک ہے کیونکہ یہ کبھی حال بنتا ہے گول چکر کا کبھی تو پتہ پتا کہنا جانا سمجھو ایسے تھی اگر میں آنا کہ جی ہوں کھلوتے ہیں یہ گول چکر یہ تین پل ہیں میں گول چکر ہاں میں یار جدو چل پائی جائے وہی گل چلن والی گل میرے ذہن چاہیے ہوں کھلوتے نو میں کہنا تر تول چکر تول چکر خیال میرا ادھر ہے گل یہ کرنا ٹھیک ہے کوئی مائی ادھر ویخ ویخ کے جہان خیال کا کھلوتا ہوگا آ کے رب اس سورج دیا مشرق ادو ہی بنتا ہے خیال مخلوق د مخلوق ویخ کے کہنا ہے تو ہی رب ہے مشرق کچھ رکھے جی خیال ہے تو ہٹ جانا ویخ بھاوے مخلوق نو رہا تو پھر کہتا ہے تو ہی تو ہے سب کچھ تو ہے گلا کون نہیں مارا سمجھ رہا ہے تو خلاصہ تو بخار ہے سمجھ حقیقت نظر مخلوق مخلوق یہ جی جی دل ہے سب رب وہ مطلب یہ ہے کچھ بھی نہیں ہوں کہہ رہے وہ جی یہ نہ کوئی سمجھے تو وہ جہالت دا قصور ہے لیکن جیڑا لکھن والا ہے وہ ہر فطور تو پاک اتنا گل ضرور ہے کہ حقیقت نو جب کھولن کی کوشش کرو تے الجھ جاتی ہے تا کر کے گورکھ دھندا جی میں کھولن لگو تو ہاں جی یہ زبان یہ تے سلکھا آئے تو ہے لیکن میرے خیال سے اللہ کے فضل گل سمجھا جی خالق نو ویخ کے آخنا یہ سب کچھ تو ہے یہ بھی ٹھیک ہے مخلوق نو ویخ کے آخر عارف نے وہ ویخ کے آتا ہے یہ ویخ یہ کہتا وہ ویخ وہ مطلب کوئی سمجھی کہ خیال ہوتا اتنے پر اشارے پکے نو کرتا پر خیال گول چکر کر جی گول چکر ویخ کے آخے وہ تر رہی سی کیا کہیں پر بھی تیزی گل سمجھا دینا جیڑی بہتی عارف لوگ نے سرکار کے کے کے مکتوبات مکتوبات حوالے امام مجدد الف اندر گئے آنکھ نزد شما خدا نزد با محمد است و آنکھ نزد شما محمد است نزد ما خدا است آخر جنوں تسا محمد سمجھتے جی اصا خدا سمجھنے ہیں جنوں خدا سمجھتے جی اصا محمد سمجھنے ہیں ہوں اتنے آ کے بے سمجھ ڈول جائے گا پر جی میں گل سمجھائی بیٹھا آئے کہنا اور جنوں پول چکر سمجھتے سمجھنے پرجنے جنوں تسا پر سمجھتے سمجھتے ہیں کل قرآن جب بندے کی شکل قیامت قیامت قیامت آئے گا گا ادھر جب پورا قرآن کی شکل شکل والے دن بندے تو کون کلا اس دنیا بندے کی شکل نہیں آ سکتی بلکہ آخر کا یہی تجلی اصل وہ سفت وہ اصل کلام ہے وہ تجلی پائی کیا بن گیا تجلی پائی پاوے گا تو بندہ بن جائے گا جی اس لیے کہہ سکنا قرآن سارا وہ کھڑا بندہ بن کو کھڑا وہ کھڑا جی کسی ویلے آ کے کسی ویلے آ کے موجودات نظر کھلے سارے لیکن وہاں خیال نہیں سکے قدرت والے نے اپنے امر کی تیزی اتنا تیز رفتار دیتی ہے جو رنگ بدل کے سان مخلوق دستی ہے آرف خالق دستا ہے آگے جو سمجھ کے نہیں ہوں مطلب کہیں کچھ بتایا کہیںاری کہیںتایا کہیںم پتے گزر گئے Amen. جو نظر آتی ہے وہ گل خیال کی فرمایا گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر کئی اعتراض کرتے ہیں میرے لیے گورنمنٹ بل منسوخ شیر آپ اس آپ کا ہے یا نہیں لیکن ہے حقیقت مائی ہے مائی پیار کر ٹپے جی بولو Lord. रूप Sabbath گل کی نا سب نوشو نگری دیکھا سب سونا کردار کرے گی انہوں نے سمجھ کوئی نیم کر جو حوصلہ کا ہے وہ کئی جاتا میں وہ اعتراض کیا جی آ رہا اللہ آ کے تو صحیح کہتا ہے اور رب پھرتا سونا گلی گلی کا مطلب یہ ہوئی ہے پکا پل یہ پل جی نے گول چکا ہے لیکن جدو خیال جدو فقیر دا خیال جانا رب بلے وہ آدھا نوشو جو پھرتا پیا رب دیا شانہ نے یہ کون ہے سبحان اللہ دنیا دے ہاتھ چھڑنا کبھی بن کے کون رنگ لے کے آئے وہی کن رگ لے کے تو حسین بن جائے بندہ تو سمجھ آپ ہے ہی نہیں سمندر بنے جن ہستی اور وجود کہ سمجھ سمندر کون والے بنے ہیں وہ بنے وہ رنگ ہے وہ چلتا ہے وہ مرد ہے ہوں پوچھے رب کتنے ہے مچھی آ کے پانی پیتے وہی نسلے مکان نبی دے یار ایک مٹھ ہر زمانے دے ولی ایک ہوں اس توتے اس مسئلے سے زبان کھولنا وہ ضرورت اور یعنی، علمی سطح کو زیادہ بول کے پریشان کرنا لہٰذا یہ الفاظ کے ہیں 就是。